حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا ہم گھٹی دلوانے کے لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے ہم نے کھجور حاصل کرنی چاہی تو ہمارے لیے اس کا حصول دشوار ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو بیس